السلام علیکم پچھلے لیکچر کے اختتام پہ ہم نے اسٹیک کا ایک استعمال دیکھا جو کہ کمپیوٹر کے اندر ایکسیکیوربل سے پروسیس بنانے میں اور اس کے بعد فنکشن کالز میں استعمال ہوتا ہے یاد دہانی کے لیے میں نے یہ سلائڈ دوبارہ آپ کے سامنے پیش کی ہے اسکرین کی جانب اگر آپ دیکھیے تو میں نے یہ کہا تھا کہ جب آپ ایک ایکسیکیوریبل کو چلاتے ہیں یعنی کہ رن کرتے ہیں یا اس کے اوپر ماؤس کو ڈبل کلک کرتے ہیں تو آپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ آپ کی کو لے کے اس سے ایک پروسیس بناتا ہے اور اس پروسیس بنانے کی وجہ سے اس اس کو کو پروسیس میمری میں یہ چیزیں ملتی ہیں اس کو کوڈ کے لیے ایک سیکشن ملتا ہے اور یہ کوڈ جو ہے یہ آف کورس اس پروگرام کا ایکچوئل سی پلس پلس تو نہیں لیکن اس کی بائنری ورژن ہے یعنی وہ کمپیوٹر پروگرام جو آپ نے یا کسی اور نے لکھا ہے اس کے بعد اسٹیٹک ڈیٹا آ جاتا ہے جس میں آپ کے گلوبلز آ جاتے ہیں گلوبل ویریبلز جو آپ نے رکھے تھے اور اس کے بعد دیکھیے کہ اسٹیک آ جاتا ہے اور پھر آخر میں ہیپ اور میں نے ذکر کیا تھا آخر میں کہ اسٹیک جو ہے یہ فنکشن کالس کے لیے استعمال ہوتا ہے اور یہ جو ہیپ ایریا ہے یہ جب آپ نیو کرتے ہیں جب بھی آپ ڈائنامکلی میموری ایلوکیٹ کرتے ہیں اور یاد دہانی کے لیے آپ نے ارے پوائنٹرز استعمال کیے پوائنٹرز کا استعمال کچھ یوں تھا کہ آپ میمری ڈائنامکلی ایلوکیٹ کروا کے اس پوائنٹر کو اس کا جو میمری کا جو پہلا ایڈریس ہے وہ اس میں بچا لیتے تھے خیر ہم اس کا استعمال ایسے کرتے ہیں کہ ڈائنامک اریز بناتے ہیں ڈائنامک آبجیکٹس بناتے ہیں نیو کے ذریعے یہ کاروائی چلتی رہے گی لیکن وہ میمری جو آپ چاہتے ہیں رن ٹائم پہ وہ اصل میں اس ہیپ میں سے آتی ہے اور یہ ہیپ خود بھی ایک ڈیٹا اسٹرکچر ہے کیونکہ ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو آپ نے میمری کا استعمال کیا لیکن یہ بھی آپ کو کہا گیا تھا کہ جب بھی آپ کسی آبجیکٹ کا استعمال ختم کریں تو آپ اس کو ڈیلیٹ کر دیں اور کلاسز میں ہم نے یہ فیسلٹی اس طرح رکھی کہ کنسٹرکٹر کے ساتھ ایک ڈسٹرکٹر ہوتا ہے اور کمپائلر جو ہے وہ آپ کے لیے اس چیز کی ایک ارینجمنٹ کر دیتا ہے کہ جب بھی کوئی آبجیکٹ استعمال میں نہیں رہتا اور وہ دیکھیں گے آپ کے وہ کیوں نہیں رہتا تو وہ آبجیکٹ کا ڈیلیٹ میتھڈ کال ہوتا ہے اور اس آبجیکٹ نے جو میمری لی ہوتی ہے وہ سسٹم میں واپس چلی جاتی ہے اب آئیے دیکھیے کہ وہ میمری اصل میں آئی کہاں سے اور گئی کہاں پہ یہاں پہ یہ ہیپ آتی ہے یہ ہیپ جو ہے یہیں سے وہ میمری آپ کو وہ بلاکس جو ہیں چھوٹے چھوٹے یا بڑے وہ ملتے ہیں اب ہم ہیپ کی باتیں تو نہیں کریں گے نہ ہم کوڈ اور سوری جو اسٹیٹک ڈیٹا اس کی باتیں کریں گے یہ آپ آپریٹنگ سسٹمز کے کورس میں کمپائلرز کے کورس میں اور چند ایک اور کورسز میں کمپیوٹر آرگنائزیشن میں بھی شاید آپ یہ اس کے بارے میں تفصیل سے گفتگو کریں تو ان چیزوں کی اہمیت جو ہے اگر آپ کو اس کا احساس ابھی سے ہو جائے تو آپ کو ان ڈیٹا اسٹرکچر کی اہمیت کا بھی احساس ہونا شروع ہو جائے گا کہ یہ کتنا اہم کردار ادا کرتے ہیں پورے کمپیوٹر کے چلنے میں software point of view سے بلکہ ایک لحاظ سے ہارڈ ویئر میں بھی اسٹیکس ہوتے ہیں اب آئیے اسکرین پہ میں نے آپ کو ایک اور سلائیڈ میں اس کا لے آؤٹ دکھایا ہے جو کہ فنکشن جب ایک دوسرے کو کال کرتی ہیں تو کاروائی کے دوران یہ لے آؤٹ بنتا ہے آپ کی لیفٹ سائڈ سے شروع ہو کاروائی یہ ہو رہی ہے کہ ایک فنکشن ایف جو ہے وہ فنکشن جی کو کال کر رہی ہے تو اسٹیک کے اندر صورتحال جب ایف میں آپ بیٹھے ہیں تو کچھ یوں ہے کہ کے اندر سب سے ڈیپ جو ہے چیز وہ تھے پرائمرس جو کہ ایف کو بھیجے گئے تھے یعنی کہ ایف کو بھی کسی نے کال کیا تھا تو ایف کو جو پرائمرس آئے تھے وہ اسٹیک کے اندر سب سے نیچے پڑے ہوئے ہیں اس کے بعد دیکھیے کہ لوکل ویریبلس پڑے ہوئے ہیں اب یہ لوکل ویریبلس کہاں سے آگے یہاں پہ اب کہانی سامنے آئی یہ صورتحال سامنے آئی کہ آپ کو بار بار کہا جاتا تھا کہ لوکل ویریبلس فنکشنز کے جو ہیں وہ بنتے ہیں اور جب فنکشن ختم ہوتی ہے تو وہ غائب ہو جاتے ہیں اب آپ کو اس کی وجہ سمجھ آئی ہوگی کہ وہ فنکشن کے جو لوکل ویریبلس ہیں ان کو لوکیشن ان کی جو میمری ہوتی ہے اور یا ان میں جو ویلوز جانی ہوتی ہیں وہ اس کے اوپر ہوتی ہیں اور دیکھیے وہ اسٹیک جو ہے اس کے اندر اور کیا کیا موجود ہے اس کے اندر وہ ریٹرن ایڈریس بھی موجود ہے اب ایف نے جی کو کال کیا تو اسکرین کی جانب دیکھیے کہ صورت حال کیا بنی کہ جی کے پرائمرز آئے اور میں نے پہلی مثال میں جب آپ کو آئی اے وی جی فنکشن دکھائی تھی جس میں کوئی لوکل ویریبل نہیں تھا تو ایکچولی ریٹرن ایڈریس پرائمرز کے فوراً بعد تھا لیکن فرض کریں جی میں کچھ لوکل ویریبلز ہیں یہ لوکل ویریبل اسکیلرز بھی ہو سکتے ہیں یہ زیادہ بھی آبجیکٹس بھی ہو سکتے ہیں اریز بھی ہو سکتی ہیں جو مرضی ہو جب تک کہ وہ لوکل ہیں ان ساروں کو لوکل ویریبلس میں بن جائیں گے اور آخر میں پھر ریٹرن ایڈریس ہوگا اب جب جی جو ہے اس نے اپنی کاروائی اپنی ایکسیکیوشن ختم کی تو دیکھیے اسٹیک پوائنٹر کے ساتھ کیا ہوا جو کہ آخر میں لکھا ہوا ہے آفٹر کال کہ ایس پی جو ہے اب وہ ایف میں واپس چلا گیا تو اب دیکھیے کہ جی کے جو لوکل ویریبلس تھے وہ کہاں گئے وہ ایک دم غائب ہو گئے ہیں یعنی کہ اس کا کوئی نام و نشان نہیں رہا کیونکہ یہ اسٹیک پوائنٹر جو ہے یہ موو کر کے ایف پہ چلا گیا یہی بات آپ کے سامنے آئی تھی کہ لوکل ویریبلس جب آپ دوبارہ فنکشن میں آتے ہیں تو وہ نئے سرے سے ان میں ویلوز آ جاتی تھی اور ان کو آپ کو انیشلائز کرنا پڑتا تھا جو پہلی کال کے کی ویلوز تھیں وہ سب غائب ہو جاتی تھی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوکل ویریبل اسٹیک پہ تھے اور اسٹیک کا یہ جو ٹاپ پوائنٹر ہے یہ پش پاپ جب ہوتا ہے یعنی کہ ہم اگر اسٹیک پوائنٹر کو سمپلی ٹاپ کو نیچے موو کر دیں تو کاروائی کچھ پاپ جیسی ہو گئی اب سمجھے کہ میں نے کافی پاپس اکٹھے کر کے وہ ریٹرن ایڈریس لیا لوکل ویریبلس غائب ہوئے اور اس کے بعد وہ پرائمرز بھی غائب ہو گئے تو اب وہ لوکل ویریبلس بالکل غائب ہو گئے اسی وجہ سے آپ فنکشن کے جو لوکل ویریبلز ہیں ان کے بارے میں یہ خیال رکھتے ہیں کہ اس میں میں کوئی ایسی چیز نہ ڈالوں جو کہ مجھے بعد میں ضرورت ہو اور اگر آپ کو اس کی ضرورت ہوگی تو آپ ڈیکلریشن میں شروع میں اگر اسٹیٹک لگا دیں فرض کریں فنکشن کے اندر اگر میں کہہ دوں کہ اسٹیٹک انٹ ایکس تو تب یہ ایکس جو ہے اس کو اس اسٹیک پہ اس کال اسٹیک پہ جگہ نہیں ملے گی اب بتائیے اس کو کہاں ملے گی اگر آپ کے ذہن میں وہ تصویر ہے جس میں میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ پروسیس کی آرگنائزیشن کیا ہے تو وہ ویریبل جو ہے وہ اصل میں ہیپ میں بھی نہیں ہوگا وہ اسٹیٹک ڈیٹا میں ہوگا وہ جو کوڈ کے بعد والا سیکشن تھا اور وہ سیکشن جو ہے وہ جب تک پروسیس چلتا رہے جب تک وہ پروگرام کمپیوٹر کی میموری میں چلتا رہے وہ اسٹیٹک ڈیٹا رہتا ہے یعنی وہ ایکس ویریبل رہے گا البتہ وہ اس فنکشن میں آئے گا تو وہ نظر آتا ہے ویریبل لیکن اس کی جو ویلو ہے وہ اکراس فنکشن کالز پرزرو رہے گی یعنی کہ آپ بار بار اس فنکشن میں آئیے اور اگر اس ایکس کو آپ چینج کریں گے تو اگلی کال میں آپ کو ایکس دوبارہ نظر آ جائے گا لیکن جتنے لوکل ویریبلز ہیں چاہے وہ جیسے میں نے کہا وہ اسکیلرس ہوں انٹرجرس فلورس یا کیریکٹرس ہو یا وہ آبجیکٹس ہوں اگر آپ نے ہماری کچھ پروگرامنگ مثالیں دیکھی ہوں جس میں جیسے مین فنکشن تھی جس میں میں نے ایک اسٹیک بنایا اس کے بعد میں نے لسٹ بنائی اس طرح کے میں ویریبلس بناتا رہا ہوں یہ سارے لوکل ویریبلس تھے بنے وہ کلاس فیکٹری سے یہ ایک علیحدہ کہانی ہے کہ وہ بنے کیسے لیکن جب وہ بن گئے تو ان کو جگہ کہاں ملی اس کال اسٹیک میں اور جیسے ہی وہ فنکشن ختم ہوئی اسٹیک پوائنٹر جو ہے یا ٹاپ جو ہے وہ اپنا موو کر گیا اور اس کے بعد وہ ویریبلس غائب ہو گئے اگلی اسکرین پہ اب ہم اسٹیک کو فی الحال خدا حافظ کہتے ہیں اور ہم چلتے ہیں اب ایک اور ڈیٹا اسٹرکچر کی جانب اور اس کا نام کیو ہے اسکرین کے اوپر چند باتیں لکھی ہیں یہ پہلے ان کے بارے میں پڑھ لیں اور اس کے بعد ہم کچھ انٹروڈکشن ڈیٹا اسٹرکچر کے بارے میں بات کریں گے stack is a LIFO structure یعنی last in first out structure in contrast queue is a FIFO structure یعنی first in first out a queue's a linear structure for which items can only be inserted at one end and removed at other end اب عموماً میں یہ کرتا ہوں کہ جب بھی کوئی نیا ڈیٹا اسٹرکچر بنایا تو اس کی میں روزمرہ کی مثال دینے کی کوشش کرتا ہوں اور جہاں تک میرا اندازہ ہے کہ روز مرہ کی لائف میں جتنا کیو کا استعمال ہوتا ہے یا ایکچولی نہیں ہوتا ہے یہ شاید آپ اس کے بارے میں کافی جانتے ہیں اب ہوتا یہ ہے کہ فرض کریں آپ کسی بینک میں ہیں یا کسی جگہ پہ جہاں پہ چند لوگ آئے ہیں اور انہوں نے بل ادا کرنے ہیں یا کوئی چیز خریدنی ہے یا آپ نے ٹکٹ خریدنے ہیں تو کہا یہ جاتا ہے کہ قطار بنائیے اب وہ کتار کا مقصد کیا ہے کہ جو شخص پہلے آیا اس کا حق بنتا ہے کہ وہ سب سے پہلے ٹکٹ خریدے یا بینک میں اس کو سروس ملے اور جو شخص بعد میں آیا وہ اس کے پیچھے لگے اور جس طرح نئے لوگ آتے جاتے ہیں وہ کتار میں کھڑے ہوتے جاتے ہیں اور جو بعد میں آتا ہے وہ کتار کے آخر میں اور جو پہلے آئے وہ کتار کے آگے اور پھر بالکل فرنٹ پہ وہ شخص جس کو کہ وہ سروس ملتی ہے یہ ہم ٹریفک میں بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب چوراہے پہ پہنچے تو ہم کتار بنائیں وہاں پہ بھی یہ کیو بنتی ہے یا بننے کی کوشش کی جاتی ہے ہوتا یوں ہے البتہ کہ گاڑیاں جو ہیں وہ ساری اکٹھی ہو جاتی ہیں اور ان کی ترتیب جو ہے وہ بالکل کیو نہیں رہتی بلکہ ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ آگے جائے اس کے لیے بھی ایک ڈیرا سٹرکچر ہے جس میں کہ اگر آپ نے پرائرٹیز اسائن کرنی ہیں تو وہ شخص یا وہ چیز جس کی پرائرٹی زیادہ ہے وہ آگے رہے اور جس کی پرائرٹی کم ہے وہ پیچھے رہے لیکن مثال میں اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ اسٹرکچر جو ہے جس میں کہ یہ ترتیب رہتی ہے کہ فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ یعنی کہ جو سب سے پہلے آیا تھا وہی سب سے پہلے سروس یا جو بھی اس کو سہولت دینی ہے یا جو کاروائی کرنی ہے اس کی باری پہلے آئے گی یہ ہم روزمرہ کی زندگی میں کیوں استعمال کرتے ہیں یا جیسے میں نے کہا انفارچونیٹلی استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو جب آپ اس کے میتھڈز دیکھیں گے یا اس ڈیٹا اسٹرکچر کو دیکھیں گے تو یہ کافی فیملیئر سی چیز آپ کو نظر آئے گی جانی پہچانی تو اسکرین کی جانب دیکھیے کہ کیو جو ہے اس کے کیا آپریشن ہوں گے سب سے پہلے ہے این کیو ایکس اور یہ میتھڈ یا یہ انٹرفیس پروسیجر یہ کرے گا کہ ایلیمنٹ ایکس جو ہے اس کو کیو کے آخر میں یعنی کہ place X at the rear of the queue یعنی کہ بالکل آخر میں ڈی کیو یہ جو فرنٹ ایلیمنٹ ہے اس کو نکال کے آپ کو دے دے گا remove the front element and return it front method جو ہے یہ سمپلی فرنٹ میتھڈ کو آپ کو دے تو دے گا لیکن اس کو کیو سے نہیں نکالے گا اور از ایم ٹی جو کہ true if queue is empty false otherwise return کرتا ہے ان آپریشنس کے بارے میں چند ایک اور باتیں لیکن وہ باتیں جو ہیں وہ ہم امپلیمنٹیشن کے اندر ڈسکس کریں گے اور جیسے کہ اسٹیک کے سلسلے میں کاروائی ہوئی کہ ہم نے دیکھا کہ امپلیمنٹیشن جب ان میتھڈس کی ہوگی تو آیا ہم ارے کے ذریعے کریں یا لنک لسٹ کے ذریعے کریں یا کوئی اور ترکیب استعمال کریں وہی کاروائی اب اسکرین پہ آپ کے سامنے ہے کہ ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں کیو کو فرض کریں لنک لسٹ کے ذریعے اور اس سلسلے میں یہ پہلی اسٹیٹمنٹ کہتی ہے کہ یوزنگ لنک لسٹ لیکن اس سے پہلے ریکال یعنی کہ یاد کیجئے کہ لنک لسٹ کے کیس میں insert works in constant time for either end of a list یعنی کہ میں لسٹ کے آخر میں انسرٹ کروں یا شروع میں کروں وہ کانسٹنٹ ٹائم میں یعنی کہ اس کے اندر کوئی لوپ وغیرہ استعمال نہیں ہوتا remove works in constant time only seems best that head of the linked list be the front of the queue so that all removes will be from the front. Inserts will be at the end of the list. اب کاروائی اس طرح ہے کہ اگر ہم لنک لسٹ استعمال کریں گے تو انسرٹ جو ہے وہ تو آخر میں کریں گے لیکن ریموو جو ہے وہ اس کو ہم لنک لسٹ کے شروع میں کریں گے تو آئیے اگر یہ ترکیب ہم استعمال کریں لنک لسٹ کے لیے تو دیکھیے کیو کے آپریشن کیسے امپلیمنٹ ہوں گے اسکرین کی جانب دیکھیے کہ یہاں پہ میں نے ایک کیو لیفٹ پہ شو کی ہے دکھائی ہے جس میں چار ایلیمنٹس موجود ہیں نمبر ایک جو کہ فرنٹ پہ ہے یہ سب سے آگے ہے یعنی کہ ٹکٹ لینے والا جو شخص جو سب سے جس کی باری اگلی آئے گی وہ ایک ہے پھر سات ہے پھر پانچ ہے اور پھر دو ہے دو جو ہے یہ آخری ہے اب فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ کے حساب سے ایلیمنٹ نمبر ون جو ہے یہ کیو سے سب سے پہلے نکلے گا البتہ میں نے اب یہاں یہ دکھایا ہے کہ اگر ان ایلیمنٹس کو میں ایک لنک لسٹ میں اسٹور کرتا ہوں تو وہ ترتیب کیا ہوگی لنک لسٹ میں آپ کو یہ تصویر اب کافی جانی پہچانی لگے گی کہ میں نے وہ نوٹس جو ہیں بنائے ان میں ان ایلیمنٹس کو ڈالا اور پھر ان ایلیمنٹس کے اندر کے جو نیکسٹ فیلڈ ہیں یا ان نوڈز کے جو نیکسٹ فیلڈ ہیں ان کو آپس میں جوڑ کے میں نے یہ لنک لسٹ بنائی اور آپ دیکھیے کہ یہاں پہ دو پوائنٹرز آ گئے ایک فرنٹ پوائنٹر اور ایک ریئر پوائنٹر اب ان دو پوائنٹرز کا مقصد ڈیٹا اسٹرکچر کیوں جو ہے اس کے بارے میں ہم فوراً ابھی یہ کہہ کے آئے ہیں کہ اس میں فرنٹ سے چیز نکالی جائے گی اور جو نیا شخص یا نیا آئٹم آئے گا وہ کیو کے اینڈ پہ جائے گا یا اس کے ریئر پہ جائے گا یہ اسٹیک والا معاملہ نہیں جس میں ایک ہی اینڈ پہ چیزیں ڈلتی ہیں اور اسی اینڈ سے نکالی جاتی ہیں اس لیے وہاں پہ ہمیں صرف ایک پوائنٹر کی ضرورت تھی یا ہم نے وہ ٹاپ کو استعمال کیا تھا یہاں پہ ہمارا ذہنی خاکہ جو ہے اس میں بھی دو پوائنٹرز ہیں یہ فرنٹ اور ریئر جو کہ ہم نے لنک لسٹ میں بھی رکھے ہیں اور یہ دونوں فرنٹ جو ہے وہ لنک لسٹ کے شروع والے نوڈ پہ اور ریئر جو ہے وہ آخری نوڈ پہ پوائنٹ کر رہا ہے اب اگر آپ اسکرین کی جانب دیکھیے تو میں نے دکھایا ہے کہ ڈی کیو اگر میں کال کرتا ہوں تو پھر کیا ہوگا جہاں تک ہماری ایبسٹریکٹ تصویری خاکے کا معاملہ ہے وہاں پہ ایک جو ہے وہ تو گیا اور فرنٹ جو ہے وہ نمبر سات جو کہ ایک کے بعد اگلا ایلیمنٹ ہے کیو میں اس کی باری چونکہ اب اگلی ہے تو فرنٹ جو ہے اس پہ آ گیا بہائنڈ دا سینس یعنی کہ میری امپلیمنٹیشن جو ہے اس میں کیا کاروائی ہوئی کہ میں نے فرنٹ کو پہ موو کیا میرا جو فرنٹ پوائنٹر ہے اور اس کے بعد یہ ون والا نوڈ جو ہے اس کو میں نے ڈیلیٹ کر دیا اور اس کی وجہ یہ کہ میں وہ میمری جو ہے وہ ریلیز کرنا چاہتا ہوں یہ تو تھی ڈی کیو کی کاروائی اسی طرح فرض کرے میں ایک نئے ایلیمنٹ کو کیو میں ڈالتا ہوں تو اسکرین پہ دیکھیے کہ میں نے دکھایا ہے کہ اگر میں این کیو میتھڈ کو کال کروں تو نو میں بھجوا رہا ہوں کہ بھئی نو کو اب کیو میں ڈال دو تو دیکھیے کاروائی کیا ہوئی کہ نو جو ہے وہ کیو میں بالکل آخر میں آیا اور جو ریئر پوائنٹر ہے میرے ایبسٹریکٹ خاکے میں بھی اور میری لنک لسٹ کے خاکے میں بھی ریئر میں ایک نیا نوڈ آ گیا جس کے اندر نو جو ہے وہ چلا گیا اور ریئر پوائنٹر جو ہے وہ اب نو کو پوائنٹ کر رہا ہے اب یہاں میں یہ کہتا چلوں کہ لنک لسٹ کی امپلیمنٹیشن کے حساب سے یہ پوائنٹرز کا آگے پیچھے ہونا اور یہ نئے نوٹس کا لسٹ میں آنا اور نکلنا اس کے لیے جو کوڈ درکار ہے وہ اب آپ کے لیے کافی آسان سا ہوگا اور اگر آپ کو میں کہوں کہ اس کو لکھو تو آپ کے پاس وہ کافی مثالیں موجود ہیں کہ یہ کیسے کرتے ہیں اس لیے ان تصویروں میں میں آپ کو وہ کوڈ تو نہیں دکھا رہا لیکن یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کوڈ اب آپ کے ذہن میں ضرور موجود ہوگا آگے چلیے یاد دہانی کے لیے میں کوڈ آپ کو دکھائی دیتا ہوں یہاں پہ میں نے ڈی کیو میتھڈ اور این کیو میتھڈ جو ہیں دونوں کا سی پلس کوڈ جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے اس میں کوئی خاص ایسی بات نہیں ہے آپ اس کو دیکھ کے فوراً پہچان جائیں گے کہ یہ تو وہی لسٹ کے آپریشنز ہیں البتہ یہ دو نئے میتھڈس ہیں کیو کے جس کے اندر یہ لسٹ آپریشن ہو رہے ہیں تو آئیے ان کو جلدی سے دیکھتے ہیں کہ ڈی کیو آپریشن جو ہے وہ فرنٹ پوائنٹر سے جو نوڈ ہے جو فرنٹ پوائنٹر پوائنٹ کر رہا ہے اس میں سے ایکس کو نکال لیتا ہے اس کے بعد ایک لوکل ویریبل پی جو ہے جو کہ پوائنٹر ٹو دا نوڈ ہے اس میں فرنٹ کی ویلو رکھتا ہے فرنٹ کو پھر آگے لے جاتا ہے یعنی کہ کیو میں جو اس کے بعد والا ایلیمنٹ ہے فرنٹ ایرو گیٹ نیکس کے ذریعے حاصل کر کے فرنٹ کو فرنٹ کو آگے کیا اور اس کے بعد پی نوڈ جو ہے جو کہ اب استعمال میں نہیں رہا اس کو ڈیلیٹ کر کے ایکس ریٹرن کر دیتا ہے اسی طرح این کیو میتھڈ جو ہے وہ ایک ایلیمنٹ لے کے نوڈ فیکٹری سے ایک نیا نوڈ بنواتا ہے اور اس نوڈ کا پوائنٹر اپنے پاس نیو نوڈ میں رکھ لیتا ہے نیو نوڈ کا سیٹ میتھڈ کال کر کے اس میں ایکس کو رکھا نیو نوڈ کا نیکسٹ فیلڈ نل رکھا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو نیا نوڈ ہے ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ کیو کے کیس میں جو آخری نوڈ ہوگا وہاں پہ ہم انسرٹ کریں گے وہاں پہ ہم چیزیں ڈالیں گے تو دیکھیے کہ نیو نوڈ کا نیکسٹ فیلڈ نل ہوا اور جو ریئر ہے وہ ہم نے اپ ڈیٹ کر کے نیو نوڈ کی طرف پوائنٹ کر دیا اور اب ریئر جو ہے وہ نئے نوڈ کی طرف ہے اور یہ کیو میں آخر میں لگ گیا اور فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ کی بنا پہ ابھی اس کی باری نہیں آئے گی جب اس سے اگلے جو ہیں وہ سارے نکلیں گے تو پھر اس کی باری آئے گی آگے چلیے فرنٹ جو ہے وہ سمپلی جو بھی فرنٹ پہ ہے ایلیمنٹ اس کو واپس بھیج دیتا ہے یہ بالکل اسی طرح ٹاپ یا پیک جو ہم نے اسٹیک میں رکھا تھا یہ اس کے لیے ہے اس کے بعد از ایمٹی ہے جو کہ فرنٹ کو دیکھتا ہے کہ فرنٹ اگر نل ہے تو پھر یہ ٹرو ریٹرن کرے گا ورنہ کیو کے اندر کوئی چیز موجود ہے تو وہ فرنٹ جو ہے وہ فالس ریٹرن کرے گا اب جیسے کہ ہم نے اسٹیک کے بارے میں جب گفتگو کی تھی امپلیمنٹیشن کی وہاں پہ ہم نے ارے کو بھی دیکھا تھا لنک لسٹ کو بھی دیکھا تھا کیو کے سلسلے میں ہم نے لنک لسٹ کو پہلے دیکھ لیا تو چلیے اب کیو میں دیکھتے ہیں کہ اگر میں ارے کے ذریعے اس کو امپلیمنٹ کروں تو پھر مجھے کیا کرنا پڑے گا کیونکہ صورتحال ایسی بھی ہوگی کہ بعض کیسز میں افیشنسی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے آپ لنک لسٹ استعمال نہیں کرنا چاہتے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کیو کو اگر میں ارے کے ذریعے امپلیمنٹ کروں تو پھر مجھے کن چیزوں کا لحاظ رکھنا پڑے گا میں نے یہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ if you use an to hold queue elements both insertion and removal at the front at the start of the array are expensive اور اگر آپ کو یاد ہو کہ اسٹیک کی بارے جب آئی تھی ارے کا استعمال کرنے کے لیے تو وہاں پہ بھی ہم نے یہی سوال پہلے کیا تھا کہ اگر ارے کے شروع میں ہمیں چیزیں ڈالنی پڑی اور وہیں سے نکالنی پڑی تو یہ بڑا مہنگا پڑے گا کیونکہ ارے کے جو باقی ایلیمنٹس ہیں ان کو ہمیں ہمیشہ کبھی ایک پوزیشن لیفٹ یا ایک پوزیشن رائٹ شفٹ کرنا پڑ جائے گا اور یہ جو شفٹنگ ہے اگر ارے میں بہت سارے ایلیمنٹس ہیں تو یہ بہت مہنگی پڑے گی وہی بات یہاں پہ کچھ ہو رہی ہے کہ ہم اس کیو اسٹرکچر میں بھی انسرشن بھی کریں گے اور چیزیں نکالیں گے بھی اور اگر ہم نے ارے میں ان کو اس طرح رکھا کہ ان کا نکالنا اور ان کا ڈالنا جو ہے وہ بڑا مہنگا پڑنا شروع ہو گیا تو پھر معاملہ صحیح نہیں رہے گا یہ کیو جو ہے ہمیں بڑی مہنگی پڑے گی اگر اس کو ہم نے ارے سے امپلیمنٹ کیا اگلا پوائنٹ دیکھیے کہ this is because we may have to shift up to N elements اور باقی باتیں بھی وہی جو میں نے ابھی کہی ہیں اسٹیک کے سلسلے میں کہ for the stack we need only one end for queue we both we need both of them اور آخر میں یہ لکھا ہے to get around this we will not shift upon removal of an element اب ارے کی باری جب آئی تو اسٹیک میں تو یہ ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ اسٹیک کے بالکل ارے کے بالکل آخر میں ہم چیزیں ڈالیں گے کیونکہ ہمیں اسٹیک کے اندر یہ ضرور سہولت تو نہیں لیکن اس کی خاصیت ہے کہ جس اینڈ پہ چیزیں ڈلتی ہیں اسی اینڈ سے چیزیں نکالی جاتی ہیں کیونکہ اس نے لاسٹ اینڈ فرسٹ آؤٹ کرنا ہے اور ابھی ہم نے جو لنک لسٹ کی مثال دیکھی امپلیمنٹیشن کی کہ کیو کے کیس میں ہم ایک اینڈ پہ چیزیں ڈالتے ہیں اور دوسرے اینڈ سے نکالتے ہیں فرنٹ سے ہم نکال رہے تھے ریئر سے ہم ڈال رہے تھے اب اگر یہ صورت حال ہے تو آئیے دیکھیے کہ ارے کے کیس میں کیا چیز مناسب رہے گی اور جو بات تجویز یہ کی گئی ہے کہ ریموو کے کیس میں ہم کچھ کاروائی مختلف کریں گے اب آپ کے سامنے اسکرین میں یہ ارے کے ساتھ کیو کے میتھڈس کی کاروائی لکھی ہے سب سے پہلے وہی کیو کے ایلیمنٹس ایک سات پانچ اور دو فرنٹ میں ایک ہے اور ریئر میں دو ہے اب میں نے لنک لسٹ کی بجائے ایک ارے کا استعمال کیا جس کا میکسیمم سائز آٹھ ہے اور اس کا انڈیکس جو ہے وہ زیرو سے شروع ہوتا ہے اور سات تک جاتا ہے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کیو کے ایلیمنٹس کو میں نے ون اور جو ون سیون فائیو ٹو یہ چار ایلیمنٹس ہیں ان کو ارے کے انڈیکس زیرو ون ٹو اور تھری یہ جو تین پوزیشن چار پوزیشن ہیں ان پہ ڈال دیا ہے اور اس کے مطابق فرنٹ جو ہے اب ایک پوائنٹر نہیں وہ سمپلی ایک انڈیکس ہے جس میں زیرو اور ریئر کے کیس میں تین اس پہ اسٹور ہوا ہوا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ارے کا استعمال کرتے ہوئے این کیو اور ڈی کیو جو ہیں وہ کیسے کام کریں گے تو اگر آپ دوبارہ اسکرین کی جانب دیکھیے تو میں نے این کیو کو کال کیا اور اس کو چھ بھیجا کہ بھائی اس کو کیو میں ڈال دو اب جب وہ ڈلا تو ریئر جو ہے وہ تو چھ کی طرف گیا لیکن ارے کی جانب دیکھیے کہ یہاں کیا ہوا یہاں پہ میں نے چھ کو انڈیکس فور یعنی کہ ارے کی پانچویں پوزیشن میں ڈال دیا فرنٹ جو ہے ابھی بھی زیرو ہے ریئر البتہ چار ہو گیا اسی طرح میں اگر این کیو ایٹ کرتا ہوں جو کہ اسکرین پہ آپ کے سامنے ہے تو آٹھ جو ہے وہ ارے کے اندر پوزیشن پانچ پہ اور ریئر ویریبل جو ہے وہ بھی پانچ ہو جاتا ہے اب اگر میں ڈی کیو کرتا ہوں جو کہ اب آپ کے سامنے ہے تو دیکھیے کہ کہاں سے ایلیمنٹ ارے میں سے نکل کے گیا اور وہ ہے سب سے پہلا یعنی کہ انڈیکس پوزیشن زیرو پہ اور اس کے بعد پھر میں دوبارہ ڈی کیو کرتا ہوں جو کہ آپ نے اسکرین پہ ابھی دیکھا کہ دوسرا ایلیمنٹ جو ارے کا ہے وہ بھی غائب ہو گیا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈی کیو میتھڈ نے وہ ایلیمنٹ نکالا اور اس کو واپس بھجوائے گا تو صحیح لیکن بھجوانے سے پہلے فرنٹ جو ہے اب وہ ٹو پہ آ گیا یعنی کہ ارے پوزیشن یا ارے انڈیکس ٹو پہ آ گیا اور ساتھ ساتھ یہ بھی نوٹ کیجئے کہ جیسے جیسے میں یہ ایلیمنٹس ڈی کیو یعنی کہ ارے میں سے اندرونی طور پہ نکال رہا ہوں میں بکیا ایلیمنٹس کو شفٹ نہیں کر رہا اس کی وجہ ابھی آپ کے سامنے آئے گی یا وجہ ایکچولی میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اگر میں ان ایلیمنٹس کو شفٹ کرنا شروع کر دیا کہ بھئی یہ جگہ خالی ہو گئی ہے تو یہ شفٹنگ مجھے بڑی مہنگی پڑ سکتی ہے اگر ایلیمنٹس بہت زیادہ ہیں اور مجھے بار بار یہ شفٹ کرنا پڑ گیا تو اس لیے میں فی الحال ان کو وہیں رہنے دیتا ہوں تو دیکھیے اس کے نتیجے میں کیا ہوگا تو آگے چلتے ہیں اب میں نے یہ کیا کہ این کیو ٹویلو اور نائن یہ دو ایلیمنٹس ہیں ان دونوں کو میں نے کیو میں ڈالا تو چونکہ میں ہمیشہ رے کے آخر میں چیزیں ڈال رہا ہوں یعنی کہ جو یہ ریئر پوائنٹر ہوتا ہے یہ مجھے بتاتا ہے کہ ارے میں وہ نیا ایلیمنٹ کہاں جائے گا تو نو اور بارہ جو ہیں یہ ارے پوزیشن چھ اور ارے پوزیشن سات میں آئے اور جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ ارے میں نے آٹھ پوزیشن کی بنوائی شروع میں اندرونی طور پہ اور اب دیکھیے کیا ہوا کہ ارے ایک لحاظ سے بھر گئی ہے وہ اس وجہ سے کہ اس کی آخری لوکیشن استعمال ہو رہی ہے اور اگر میں اب کہوں این کیو ٹوینٹی ون یعنی کہ اکیس کو بھی کیو میں ڈالوں تو اب اس کو میں کہاں ڈالوں اب صورت حال آپ کے سامنے ہے کہ میرا جو این کیو میتھڈ ہے وہ ریئر کو لے کے وہاں پہ ارے میں وہ ڈال دیتا ہے اور ارے کے بارے میں یہ ہمیشہ سے مشکل رہی ہے کہ اگر اس کا سائز جو ہے وہ اس کی لمٹ آ جائے تو ہمیں پھر مشکل ہوتی ہے اسٹیک میں بھی یہی مسئلہ تھا اور بلکہ لنک لسٹ میں بھی لسٹ میں بھی یہی مسئلہ تھا لسٹ ایبسٹریکٹ ڈیٹا ٹائپ میں کہ وہاں پہ بھی جب ہم نے لسٹ کو امپلیمنٹ کیا تھا اریز کے ذریعے تو ہمیں ہاں اس چیز کا ہمیشہ لحاظ رکھنا پڑتا تھا کہ کہیں یہ ارے بھر تو نہیں گئی اچھا یہاں مزے کی بات یہ ہے کہ ارے کے آخر میں تو میں پہنچ گیا یعنی کہ جب میں نے وہ بارہ کو اس میں ڈالا تو وہ تو آخر میں چلا گیا یہ اکیس کے لیے اب جگہ بن نہیں رہی لیکن آپ کے سامنے ابھی میں نے آپ کو دکھایا کہ ارے کے شروع کی جو لوکیشن ہے وہ تو خالی ہے تو ایسا کیوں ہے کہ بھئی جگہ خالی ہے اور اکیس جو ہے وہ جا نہیں سکتا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ نیا ایلیمنٹ جو ہے ارے کے آخر میں ڈالیں گے وہ ڈالتے گئے ڈالتے گئے ارے کا آخر آ گیا تو اب کیا کیا جائے چلیے آگے دیکھتے ہیں اس کے لیے پھر ہم کیا کر سکتے ہیں یہاں پہ یہ چند باتیں لکھی ہیں کہ we have inserts and removals running in constant time but we created a new problem اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے کہ جب بھی میں انسرٹ کرتا ہوں تو مجھے سمپلی ارے کا انڈیکس چاہیے اس خالی جگہ کا اور وہاں پہ میں نے ایلیمنٹ کو ڈال دیا جب میں اس کو کیو کرتا ہوں تو جو فرنٹ والا رے ایلیمنٹ ہے اس کو میں نکال کے اور سمپلی فرنٹ کو میں آگے کر دیتا ہوں یہ دونوں آپریشن جو ہیں اس میں کوئی خاص ٹائم درکار نہیں یہ کوئی لوپ نہیں ہے یہ کوئی وائل لوپ نہیں ہے یہ کوئی فور لوپ نہیں ہے جس کی بنا پہ وقت لگے یہ دونوں جو ہیں بڑی جلدی ہو جاتے ہیں لیکن مسئلہ ابھی آپ کے سامنے آ گیا کہ اس کے نتیجے میں ارے میں جگہ خالی ہے لیکن میں چیزیں ڈال نہیں سکتا تو آئیے جو اگلا پوائنٹ ہے وہ یہی کہہ رہا ہے کہ can not insert new elements even though there are two places available at the start the array solution یعنی کہ اس کا حل کیا ہے allow the queue to wrap around اب یہ ریپ اراؤنڈ کیا ہے یہ آگے دیکھیے اور اس کو دیکھتے ہی آپ کو اب اس حل کی سمجھ آ جائے گی اور وہ یہ کہ ہم ایک سرکولر ارے استعمال کرتے ہیں اب آپ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ سرکولر ارے کیسے کمپیوٹر میں بنے گی لنک لسٹ جو تھی وہ تو ہم نے پوائنٹرز کے ذریعے کسی طرح سرکولر بنا لی لیکن یہ ارے ہم نے ہمیشہ جب بھی بنائی تھی وہ تو ایک لینئر چیز ہوتی تھی یہ سرکل کیسے بنے گی خیر یہ ساری کاروائی یہ سارا مارکا آری جو ہے یہ جو مارکے ہم نے مارنے ہیں یہ سارے پروگرامنگ میں ہیں اس کا کمپیوٹر کی فزیکل میموری سے کوئی تعلق نہیں آپ کو کمپیوٹر کو اس طرح گول دائرہ نہیں بنانا پڑے گا یا اس کی میموری کو گول نہیں کرنا پڑے گا یہ سب کچھ ہم سافٹ ویئر میں کریں گے تو آئیے دیکھیے یہ سافٹ ویئر میں کیسے ہوگا ہم کریں گے یہ کہ ارے کو کسی طرح سرکولر بنا کے ہم یہ جو خالی جگہ ہوتی ہیں ان کا استعمال کریں گے تو آئیے دیکھیے کہ سرکولر ارے کے ساتھ یہ enqueue dequeue method جو ہیں یہ کیسے امپلیمنٹ ہوں گے اب آپ کے سامنے اس وقت ارے جو ہے اس میں ایلیمنٹس ہیں پانچ دو چھ آٹھ آٹھ نو اور بارہ اور جیسے کہ ابھی پہلے مثال میں جب ارے جو تھی وہ لینئر تھی یعنی کہ اسٹریٹ تھی تو اس وقت فرنٹ جو ہے وہ ٹو پہ پوائنٹ کر رہا تھا یعنی کہ انڈیکس ٹو پہ اور ریئر جو تھا وہ سیون پہ تھا اور ہم نے کہا تھا کہ ارے جو ہے اس کا سائز آٹھ ہے تو اگر آپ اس دائرے کو دیکھیے تو اس میں بھی آٹھ لوکیشنز ہیں جو کہ اس آؤٹر دائرے کے جو باہر والا دائرہ ہے اس کے اوپر نمبر لکھے ہوئے ہیں زیرو ون ٹو اگر آپ کلاک وائز ڈائریکشن میں جائیں تو zero one two three four اور گھومتے ہوئے ہم سیون پہ واپس آ جاتے ہیں اور آپ دیکھیے کہ یہ جو کیو کے ایلیمنٹس ہیں ان کو میں نے کہاں رکھا ہوا ہے پانچ دو جو ہیں وہ ٹو تھری اور اسی طرح چلتے ہوئے پوزیشن سات پہ اس دائرے میں میں نے بارہ کو رکھا ہے اور پوزیشن زیرو اور ون پہ جگہ خالی ہے اب اسکرین میں آپ کے سامنے این کیو میتھڈ ہے جو کہ اکیس یاد رہے کہ یہ اکیس پہ آ کے ہمیں مسئلہ ہوا تھا کہ یہ اکیس کہاں پہ جائے گا تو اکیس کو ڈالنے کے لیے میں نے یہ کیا کہ چونکہ پوزیشن سات کے بعد دائرے میں اگلی پوزیشن زیرو جو ہے وہ فری ہے یعنی کہ خالی ہے تو میں نے اس کو وہاں پہ ڈال دیا اور اس حساب سے دیکھیے کہ فرنٹ اور ریئر جو ہے اور نمبر آف ایلیمنٹس اور سائز جو ہے یہ چار جو ویریبلس ہیں اب مجھے رکھنے پڑیں گے اس میں کیا ہے فرنٹ ابھی بھی ٹو پہ ہے سائز جو ہے وہ اس ارے کا میکسیمم سائز ہے جس کا لحاظ مجھے ابھی بھی رکھنا پڑے گا کیونکہ اس دائرے میں آٹھ پوزیشنز ہیں نمبر آف ایلیمنٹس جو ہیں یہ ہے کہ کیو میں اس وقت خود کتنے ایلیمنٹس ہیں جو کہ سات ہیں اور دیکھیے کہ ریئر جو ہے وہ اب زیرو ہو گیا اور فرنٹ جو ہے وہ ٹو ہو گیا اب آپ یہ دیکھ کے کہیں گے کہ یہ کیسے ہوا میرا تو خیال تھا کہ کیو کے اندر فرنٹ جو ہے وہ ہمیشہ آگے ہوگا اور ریئر جو ہے وہ پیچھے ہوگا اور اس حساب سے ریئر کی ویلو ہمیشہ فرنٹ سے زیادہ ہونی چاہیے تھی لیکن یہاں پہ تو ایسا نہیں ہے فرنٹ اب دو ہے ریئر اب زیرو ہے لیکن یہ کاروائی کو اتنی مشکل نہیں اگر آپ اسکرین کی جانب دیکھیے تو میں نے اب آپ کو این کیو میتھڈ دکھایا ہے کہ وہ ارے کی صورت میں کس طرح کام کرے گا اور اس میں سب سے پہلے کاروائی ہے کہ ریئر کو میں نے ریئر پلس ون تو کیا جو کہ میں ہمیشہ کرتا ہوں کہ ریئر جو ہے وہ اپنی پوزیشن سے ایک آگے جائے گا اور وہاں پہ وہ ایلیمنٹ انسرٹ ہوگا لیکن اس کے بعد یہ پرسینٹ سائز اب آپ کو یاد ہوگا کہ سی پلس پلس میں یہ پرسینٹ کیا کرتا ہے یہ موڈ آپریٹر ہے یا جسے ریمائنڈر آپریٹر کہتے ہیں کہ دو نمبرز کو موڈ کریں تو اس کی ڈویژن سے جو ریمائنڈر رہتا ہے وہ موڈ آپ کو دیتا ہے تو یہاں پہ کیا ہوگا کہ اگر ریئر کی ویلو جو ہے وہ سائز جو کہ آٹھ ہے تو جب آٹھ سے ڈیوائڈ کریں گے تو اس کا ریمائنڈر آئے گا یعنی ریئر کی ویلو ہمیشہ zero one two three four five six seven اور اس کے بعد آٹھ نہیں ہوگی وہ پھر واپس زیرو پہ چلی جائے گی کیونکہ موڈ یہی کرے گا موڈ کی وجہ سے ریئر کی ویلو ہمیشہ زیرو اور سات کے درمیان رہے گی جس کی بنا پہ اگر آپ اس دائرے کو دیکھیں تو ہم ہمیشہ اس دائرے کے اندر ہی رہیں گے اور جب ریئر کی ویلو سات سے آٹھ پہ جانے لگے گی تو اس موڈ کی بنا پہ وہ واپس زیرو میں آ جائے گی جو کہ پرسائسلی ہم چاہتے ہیں کیونکہ اسکرین کی جانب دیکھیے کہ اگر ریئر جو ہے وہ سات پہ بیٹھا ہوا تھا جو, جو کہ اکیس کا معاملہ تھا کہ اکیس سے پہلے بارہ کو جب ہم نے ڈالا تھا تو پوزیشن سات پہ بارہ تھا اس کے بعد جو اگلی پوزیشن ہے وہ ہے زیرو اور ہم نے ہمیشہ انسرٹ ریئر پہ کرنا ہے تو اب کیا کیا جائے کہ ریئر جو ہے وہ سات کے بعد ایک دم زیرو ہو جائے آٹھ نہ ہو زیرو ہو جائے وہ کیسے ہوگا وہ اس کوڈ میں یہ ماڈ آپریٹر کر رہا ہے اور اس سمپل اسٹیٹمنٹ کی وجہ سے ہمارا ریئر جو ہے اب زیرو ہو جائے گا اس کے بعد رے سب ریئر یعنی کہ زیرو پوزیشن پہ ایکس چلا جائے گا اور نمبر آف ایلیمنٹس جو ہیں ان کو ہم انکریمنٹ کر دیں گے کیونکہ کیو کیو کے کے اندر اب اب اب ایک اور ایلیمنٹ آ گیا اگلی اسکرین پہ چلیے کہ بعد میں میں نے سات کو بھی ڈالنے کی کوشش کی یہاں پہ کیا کاروائی ہوئی کہ دیکھیے کہ ریئر کی ویلو زیرو ہو گئی تھی اب میں ریئر کی ویلو ایک سے بڑھاؤں گا تو وہ ایک ہو جائے گی ایک پہ بھی جگہ خالی ہے اور چونکہ وہ جگہ خالی ہے تو وہ جو نیا ایلیمنٹ میرے پاس آیا ساتھ وہ اب کیو میں اپنی جگہ پہ چلا گیا اور یقیناً اب آپ کے سامنے صورتحال واضح ہے کہ وہ جو دو لوکیشنز تھی ان کا بھی ہم نے استعمال کر لیا یہ سرکولر ارینجمنٹ کے ذریعے لیکن اب ایک اور صورتحال سامنے آ گئی کہ یہ کیو جو ہے بھر گئی لیکن کیو اصل میں نہیں بھری وہ ارے بھر گئی جس جو کہ ہم استعمال کر رہے ہیں اندرونی طور پہ تو اس چیز کا لحاظ رکھیں کہ یہ ڈیٹا اسٹرکچر کی لمیٹیشن نہیں کہ کیوں بھر گئی بھائی کیوں کیسے بھر سکتی ہے کیوں تو ایک لائن ہے اندرونی طور پہ ہماری ارے بھر گئی تو اب کیا کیا جائے خیر یہاں پہ ہم نے وہی گفتگو کی تھی کہ اگر اندرونی لمیٹیشن ہمیں پسند نہیں آئی تو پھر ٹھیک ہے ہم ارے کا استعمال نہیں کرتے ہم لنک لسٹ استعمال کر لیتے ہیں جہاں پہ یہ لمیٹیشن نہیں ہوگی لیکن یہاں پہ تو کاروائی یہی ہو رہی ہے کہ بھئی ارے کا استعمال کرنا ہے تو اب کیا کیا جائے خیر اس صورت حال کو ہم سامنے تو رکھیں گے اور اس سے ہوگا یہ کہ ہمارا یہ جو از فل میتھڈ ہے یہ اب ٹرو ریٹرن کرے گا اور جیسے کہ ہم نے اسٹیک کے سلسلے میں کہا تھا کہ یہ کالر کی ذمہ داری بن جائے گی کہ بھائی این کیو کرنے سے پہلے کیو کے اس فل میتھڈ کو کال کر لو اگر تو ایسا ہوا کہ کیو اصل میں کیوں نہیں لیکن اندرونی طور پہ کچھ مسئلہ ہے یعنی کہ جو بھی امپلیمنٹیشن ہے کیوں کی وہ اب ایک نیا ایلیمنٹ نہیں لے سکتی تو اس میتھڈ کے ذریعے آپ کو یہ بات پتا چل جائے گی تو اب آپ اس کا کچھ اور بندوبست کیجئے مے بی کیو کی وہ امپلیمنٹیشن استعمال کریں جو کہ لنک لسٹ استعمال کرتی ہے تو اسکرین کی جانب اگر دیکھیے تو فل جو ہے وہ سمپلی یہ کرتا ہے کہ نمبر آف ایلیمنٹس جو ہے اگر وہ سائز کے برابر ہو گیا ہے یعنی کہ آٹھ اور آٹھ یعنی کہ اس میں آٹھ ایلیمنٹس آ گئے تو اندرونی طور پہ ہماری ارے جو ہے بے شک وہ سرکولر ہو اب وہ مکمل طور پہ بھر گئی اب اس میں واقعی جگہ نہیں تو یہ میتھڈ جو ہے یہ ٹرو ریٹرن کرے گا ورنہ یہ فالس ریٹرن کرے گا اسی طرح از ایم ٹی جو ہے وہ نمبر آف ایلیمنٹس کو دیکھ کے کہ وہ زیرو اگر ہیں تو وہ ٹرو ریٹرن کرے گا اور پھر فالس کہ اگر اس میں ایلیمنٹس ہیں آئیے اب ڈی کیو کو بھی دیکھ لیتے ہیں اس میں بھی کچھ ایسی ہی کاروائی ہوگی کہ جیسے جیسے یہ انڈیکس جو ہے ہمارے اس سرکل کے ارد گرد گھومیں گے تو ہم ماڈ آپریٹر کو استعمال کر کے ان کو ہمیشہ زیرو اور سات کے اندر ہی اندر رکھیں گے تو اگر آپ اسکرین پہ دیکھیے کہ جب ہم ڈی کیو کرتے ہیں تو جو فرنٹ کا ایلیمنٹ ہے اس کو ہم نکالتے ہیں اور فرنٹ کو پھر ہم انکریمنٹ کرتے ہیں اگلی پوزیشن پہ اور اگر آپ اس میتھڈ کا سی پلس پلس کوڈ دیکھیں تو کاروائی میں نے یہ کی کہ ایکس میں ارے کا وہ ایلیمنٹ پہلے بچا کے رکھ لیا ارے سب فرنٹ کے ذریعے اور عموماً میں کرتا یہ تھا کہ front equal front plus one یعنی فرنٹ جو ہے وہ اگر ارے میری پہلے سیدھی سیدھی تھی تو فرنٹ جو تھا وہ آگے چلا جاتا تھا اب یہ میں نے کیا کہ فرنٹ کو آگے تو بڑھایا لیکن چونکہ میں نہیں چاہتا کہ فرنٹ جو ہے وہ سات سے آگے جائے میں نے اس کو موڈ کر دیا سائز کے ساتھ یعنی کہ ریمائنڈر ود ایٹ آٹھ سے اگر آپ ڈیوائڈ کریں تو فرنٹ کی ویلو جو ہے ہمیشہ زیرو سے لے کے سات کے درمیان ہی رہے گی اس سے آگے نہیں جائے گی اور یہی کاروائی میں چاہتا ہوں کیونکہ میں نے اپنی ارے جو ہے وہ سرکولر بنا لی نمبر آف ایلیمنٹ جو ہیں وہ اے کم ہو گئے اور میں نے ایکس کو ریٹرن کر دیا جب ہم نے اسٹیک کا ڈیٹا اسٹرکچر بنا لیا تھا تو پھر ہم نے کچھ ایسی بھی گفتگو کی تھی کہ یہ اسٹیک کا آخر استعمال کہاں پہ کیا جاتا ہے اس سلسلے میں ہم نے دو مثالیں دیکھی ایک مثال جو کہ وہ انفکس اور پوسٹ فکس اور پری فکس ایکسپریشنس کے سلسلے میں تھی جس کے بارے میں ہم نے کچھ الگریدمس بھی دیکھے اور اس کے استعمال کے لیے یعنی کہ یہ پوسٹ فکسڈ ایکسپریشن جو ہے ان کا استعمال کہاں پہ کیا جا سکتا ہے اس کی ایک مثال بھی ہم نے دیکھی اس کو ہم نے ایویلویٹ بھی کیا اور پھر اسٹیک کی ایک انتہائی اہم مثال بھی دیکھی جو کہ فنکشن کالز میں استعمال ہوتا ہے اور یہ یقیناً اس کا کافی زیادہ استعمال ہے کیونکہ ہر پروگرامنگ لینگویج تقریباً اسی طرح ہی فنکشن کالز کو امپلیمنٹ کرتی ہے تو آئیے دیکھیے کہ کیوں جو ہے اس کا استعمال کمپیوٹر پروگرامز میں کہاں پہ زیادہ ہوتا ہے روز مرہ کی زندگی تو جیسے میں نے کہا کہ آپ کو کیو کی مثالیں ہر جگہ نظر آتی ہیں یا نظر آتی ہیں یا آپ کو اس کی ہمیشہ خواہش رہتی ہے کہ کاش یہاں پہ کیو بنتی اور وہ نہیں بن رہی تو کیو کے سلسلے میں اس اگر آپ سلائڈ کی طرف یا اسکرین کی جانب دیکھیے تو کیو کا ایک استعمال جو ہے جو کہ ایک کافی اہم حیثیت حاصل رکھتا ہے وہ ہے سمولیشن یعنی کہ یہ پہلا point out of the numerous uses of the queues one of the most useful is simulation اب یہ سیمولیشن کیا چیز ہے simulation program attempts to model a real world phenomena یعنی مینی پاپولر ویڈیو گیمس اور سیمولیشن جس طرح سیم سٹی ہے فلائٹ سیمولیٹر ہے اور آخری پوائنٹ کہ each object and action in the simulation has a کیرو پارٹ ان ریئل ورلڈ اب شاید سیمولیشن کے بارے میں آپ نے پڑھا بھی ہو یا سیمولیشن دیکھی بھی ہوں یہ فلائٹ سیمولیٹر آپ شاید استعمال کرتے ہوں یا ٹریفک سیمولیٹر یہ جو آپ کے کمپیوٹر نیٹورکس ہوتے ہیں ان کی سیمولیشن سیمولیشن کا مقصد یہ ہے کہ اس چیز کو ایکچولی بنائے بغیر کسی طرح میتھمیٹکس اور کمپیوٹر کے ذریعے میں وہ ایک قسم کی ورچوئل ورلڈ بنا لوں جس میں وہ ساری کاروائی ہو رہی ہے جو کہ ریئل ورلڈ میں ہوگی اور اس سے مجھے کچھ نتیجہ حاصل ہو جائے انجینئرنگ میں یہ کافی کی جاتی ہے کہ آپ ڈیم بنانے سے پہلے ڈیم کی سیمولیشن کرتے ہیں بلکہ ایسی بھی مثالیں ہیں کہ جس میں فرض کریں کوئی چیز بنانی تھی جس طرح مثال جہازوں کی ہے کہ آج کل جہاز جو ہیں یہ جو ہوائی جہاز ہوتے ہیں یہ کمپیوٹر سیمولیشن سے سیدھے پروڈکشن میں چلے جاتے ہیں یعنی کہ کمپیوٹر پہ ہی سارا جہاز جو ہے اس کو بنایا جاتا ہے اور اس کو سیمولیٹ کیا جاتا ہے کہ یہ اڑے گا کہ نہیں اڑے گا اور اگر اڑے گا تو کس طرح اڑے گا وغیرہ وغیرہ اور وہاں سے سیدھا پروڈکشن میں کہ بھائی آپ اس کو بنانا شروع کر دو یعنی کہ یہ کمپیوٹر سمولیشن جو ہے وہ اتنی پاورفل ہو گئی ہے خیر ہم جہاز تو نہیں بنائیں گے نہ جہاز اڑائیں گے یہاں پہ اس کے لیے پروگرامز اویلیبل ہیں میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ کیو ڈیٹا اسٹرکچر جو ہے یہ سمولیشن میں کافی استعمال ہوتا ہے اور میں اس لیکچر میں اور انشاءاللہ اگلے لیکچر میں بھی ایک سیمولیشن کی مثال آپ کے سامنے رکھوں گا جو کہ انتہائی اہم ہے کیونکہ ایسی سمولیشن جو ہیں وہ بقیہ کورسز میں استعمال ہوتی ہیں بلکہ چند کورسز تو سمولیشن ہی ہیں یعنی کہ پورا کا پورا کورس جو ہے وہ سمولیشن پہ ہے اور اس کے اندر کئی چیزیں کافی کمپلیکس میتھمیٹکس بعض کا استعمال ہوتا ہے ان میں سے چند خاص مثالیں کمپیوٹر نیٹورکس ان کی سمولیشن ٹریفک نیٹورکس ان کی سمولیشن فرض کریں کہ کسی شہر میں پاکستان کے کسی شہر میں آپ ٹریفک کی سیمولیشن کرنا چاہتے ہیں جس میں چوراہے ہیں ٹریفک ہے اور ان چوراہوں میں بتیاں ہیں اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ صبح ٹریفک زیادہ ہوتی ہے جب لوگ آفس جا رہے ہیں یا لوگ اسکولوں یا کالجوں میں جا رہے ہیں یعنی کہ بچے اور طلباء اور طالبات اسی طرح جب دوپہر کو لنچ کے لیے لوگ نکلتے ہیں پھر شام کو تو ہوتا یہ ہے کہ اس اس وقت ٹریفک کی صورتحال کچھ ہوتی ہے اب کیا ہی بہتر ہو کہ ہم یہ ساری چیز سمولیٹ کر لیں اور اس کے مطابق ہم جو ٹریفک کے سگنلز ہیں ان کی جو ریڈ سے گرین اور گرین سے ریڈ ہونے کا جو ٹائم ہے اس کو ہم چینج کر کے جو ٹریفک کی فلو ہے اس کی جو رفتار ہے اس کو کنٹرول کریں جس سے ساری ٹریفک جو ہے وہ اچھی طرح چلے یہ اصل میں انتہائی اہم ایشوز ہیں جو کہ آپ اگلے کورسز میں ایکچولی پڑھیں گے اور میں آپ کو بلکہ یہ ریکمینڈیشن دوں گا کہ آپ اس ایریا کو خاص طور پہ دیکھیں کیونکہ یہ ایک اہم ایریا اور اس کا استعمال بھی کافی اہم ہے اور اس اس سمولیشن میں کیو کا کافی استعمال ہوتا ہے تو یہاں پہ جو ہم مثال ڈسکس کریں گے وہ اصل میں ایک بینک کی ہے کیونکہ وہاں پہ بھی کیوز کا کافی استعمال ہوتا ہے تو سمولیشن کے بارے میں اب اگر آپ یہ چند ایک اور اگلی سلائیڈز دیکھیں جس پہ میں آہستہ آہستہ گفتگو جو ہے وہ بینک کی طرف لاؤں گا کہ if the simulation is accurate result of the program should mirror the results of the real world event thus it is possible to understand what occurs in real world without actually observing its occurrence let's look at an example suppose there is a bank with four tellers. یہاں پہ میں نے اب وہ بینک کی مثال شروع کی یہاں پہ میں نے لفظ ٹیلر استعمال کیا ٹیلر اصل میں وہ شخص ہوتا ہے بینک کا کارندہ جس کے پاس آپ جاتے ہیں اور اس کو آپ اپنا چیک پیش کرتے ہیں ہمارے ہاں بینک جو ہیں وہ ان کا جو طریقہ کار ہے وہ ذرا سا مختلف ہے کہ آپ چیک ایک شخص کو دیتے ہیں وہ اندرونی طور پہ اس چیک کے اوپر کچھ کاروائی کرتا ہے پھر آپ ایک اگلے شخص کے پاس جاتے ہیں وہاں سے آپ کو ٹوکن ملتا ہے پھر آپ ایک آخری شخص کے پاس جاتے ہیں جو کہ آپ کو رقم دیتا ہے لیکن ایسے بھی بینک ہیں اور بلکہ بیرونی ملکوں میں کافی بینک اس طرح کام کرتے ہیں کہ آپ ایک ہی شخص کے پاس ایک ہی بینک کے کارندے کے پاس جاتے ہیں وہی آپ سے چیک لیتا ہے فرض کریں آپ چیک کیش کرانا چاہتے ہیں اور وہی آپ کا اکاؤنٹ دیکھ کے آپ کو کیش یا دے دیتا ہے یا آپ کو کہتا ہے کہ بھئی آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ہیں تو ہم ایک ایسے بینک کی مثال سامنے رکھتے ہیں جس میں کہ یہ جو ٹیلرز ہیں یہ کارندہ جو ہے یہ اس طرح کام کرتے ہیں تو جیسے کہ اس اگلی اسکرین پہ ہے کہ اب بینک میں یہ ہو رہا ہے کہ a customer enters the bank at a specific time t one desiring to conduct transaction میں بکیا پوائنٹ پڑھ لوں پھر ہم اس کے بارے میں کچھ بات کرتے ہیں کہ any one of the four tellers can attend to the customer یعنی کہ اس بینک میں چار کارندے موجود ہیں اور ان چاروں میں سے کوئی بھی اگر فارغ ہے تو وہ اس کسٹمر کو وہ سروس دے سکتا ہے فرض کریں یہ کسٹمر جو ہے یہ چیک کیش کرانا چاہتا ہے یا کوئی ڈپازٹ کرنا چاہتا ہے یا کوئی بل ادا کرنا چاہتا ہے the transaction withdraw will take a certain period of time یعنی کہ یہ اصل میں جو کاروائی ہے کہ بھائی چیک میرا کیش کرو اس میں کچھ وقت لگتا ہے آخر اس کارندے نے اس شخص کے اکاؤنٹ میں جا کے دیکھنا ہے کہ اس کے اکاؤنٹ میں پیسے ہیں کہ نہیں اگر نہیں ہے تو نہیں ملیں گے اگر پیسے ہیں تو ملیں گے اگر وہ ڈپازٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ اگر کیش کی صورت میں ہے تو اس بینک کے ٹیلر کو اس کیش کو گننا پڑے گا کہ بھئی وہ واقعی اتنی رقم ہے اور اس میں بھی کچھ وقت درکار ہے پھر شاید اس کو کچھ رسیدیں لکھنی پڑیں یعنی کہ یہ جو ٹرانزیکشن ہیں ودرا کی ڈپازٹ کی بل پیمنٹ یا جو بھی ہے اس کے لیے کچھ وقت درکار ہوتا ہے جس کو میں ٹی ٹو کہوں گا اور آخری پوائنٹ کہ if a teller is free the teller can process the customer's transaction immediately and the customer leaves the bank at T1 plus T2 اب یہاں پہ کیا ہوا تصویری خاکہ یوں بنائیے کہ آپ فرض کریں بینک میں جاتے ہیں آپ نے کچھ رقم ڈپازٹ کرنی ہے آپ ٹائم ٹی ون پہ داخل ہوئے اور یہ ٹی ون جو ہے یہ دن کا کوئی وقت ہے صبح کا وقت ہے آپ بینک میں داخل ہوئے دیکھا کہ وہاں پہ چار کھڑکیاں ہیں جہاں پہ ٹیلرز بیٹھے ہیں اور فرض کریں ان میں سے ایک فارغ ہے آپ اس کے پاس گئے وہاں پہ ڈپوزٹ کرنے میں آپ کو دس منٹ پانچ منٹ یا جو بھی ہے وہ اتنا وقت لگا تو اگر فرض کریں آپ دس بجے بینک میں داخل ہوئے تھے اور فوراً ہی آپ کو ایک ٹیلر مل گیا تو دس پندرہ منٹ یعنی کہ t one plus t two پہ آپ بینک سے باہر آ گئے اور وہ کاروائی مکمل ہو گئی اس مثال کو آگے جاتے ہیں اگلی سلائڈ پہ اگر دیکھیے کہ it is possible that none of the four teller free in which case there is a line of customer at each teller اب ہم اس مثال کے لیے یہ کریں گے کہ بینک کے یہ جو ٹیلرز ہیں اگر یہ سارے مصروف ہیں تو آپ کو ان ٹیلرز میں ان کے سامنے جو کتار بنی ہوئی ہے وہ چار ہیں ایک نہیں ہے چار کتارے ہیں اور ان چار کتاروں میں آپ کو کوئی چن کے اس میں کھڑا ہونا پڑے گا اور یقیناً آپ یہ کہیں گے ان میں سے سب سے چھوٹی کتار جو ہے میں اس میں لگ جاتا ہوں یہاں میں یہ کہتا چلوں کہ یہ ضروری نہیں کہ بینک میں یہ کاروائی ہو رہی ہو یہ فرض کریں کوئی چار شخص جو ہیں یہ کوئی ٹکٹ بیچ رہے ہیں اور بہت سارے لوگ آ کے ٹکٹ خرید رہے ہیں کوئی کرکٹ میچ ہو رہا ہے یہ ریلوے اسٹیشن پہ بھی ایسے ہو سکتا ہے کوئی قسم کا ٹکٹ آپ خریدنا چاہیں یعنی کہ کوئی ایسی مثال سوچیں جس میں چار حضرات جو ہیں وہ کوئی سروس دے رہے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ سروس حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اگر وہ چاروں بزی ہیں تو پھر لوگوں کو انتظار کرنا پڑتا ہے چار کیوز کے اندر چار کتاروں میں اگلا پوائنٹ دیکھیے an arriving customer proceed to the back of the shortest line and waits for his turn یعنی کہ جو سب سے چھوٹی لائن ہے یقیناً آپ یہی کریں گے the customer leaves the bank at t two time after after reaching the front of the line time spend at the bank waiting اب یہاں پہ ذرا معاملہ مختلف ہو گیا فرض کریں آپ دس بجے بینک میں داخل ہوئے اور اگر ٹیلر فری ہوتا تو آپ شاید صرف پانچ منٹ میں فارغ ہو جاتے یعنی کہ دس بج کے پانچ منٹ پہ آپ فارغ ہو جاتے اب یہاں پہ معاملہ یہ ہوا کہ آپ داخل ہوئے اور بینک میں چاروں لوگ چاروں کارندے جو ہیں وہ مصروف ہیں اور ان چاروں کے سامنے لائنیں لگی ہوئی ہیں آپ کسی لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں اب آہستہ آہستہ وہ لائن ختم ہوگی آپ کی باری آئے گی تو پھر وہ پانچ منٹ میں آپ کی ٹرانزیکشن ہوگی اور پھر آپ بینک سے نکل پائیں گے اور اس صورت میں آپ کو بینک میں صرف پانچ منٹ نہیں لگے آپ کو اصل میں پانچ منٹ کے علاوہ وہ جو کیو میں کھڑے ہونے پڑا کھڑا ہونا پڑا وہ ٹائم بھی لگا یعنی کہ آپ اس بینک میں پانچ منٹ سے زیادہ ٹھہرے تو ہم جو چیز سمولیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ لوگ بینک میں آتے ہیں کتاریں بنی ہوئی ہیں ہر ایک کو کچھ وقت درکار ہے اور اس بنا پہ جو کسٹمرز ہیں ان کو کتنا انتظار کرنا پڑتا ہے اور اگر ہم سارے دن کا جائزہ لیں تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ایوریج ویٹنگ ٹائم کیا تھا یعنی کہ میں کہہ سکوں کہ اس بینک میں جب بھی میں جاتا ہوں عموماً مجھے آدھا گھنٹہ انتظار کرنا پڑتا ہے اگر میں فلانے بینک میں جاتا ہوں تو وہاں مجھے عموماً ایک گھنٹہ انتظار کرنا پڑتا ہے ضروری نہیں کہ ہمیشہ ایک گھنٹہ لیکن یہ کہ اس سے کم یا پیش زیادہ ہوتا ہے یہ سمولیشن جو ہے یہ ہم انشاءاللہ